حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کی درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور حج مبرور نیکیوں والے حج کا بدلہ محض جنت ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھاسی